والذين امنوا وعملوا الصالحات سندخلهم جنات تجري من تحتها الانهار خالدين خالدين فيها ابدا وعد الله حقا ومن اصدق من الله قيلا اور جو لوگ ایمان لائے اور عمل صالح کیا انہیں ہم ایسی جنتوں میں داخل کریں گے جن کے نیچے نہریں جاری ہوں گی ان میں وہ ہمیشہ رہیں گے یہ اللہ کا سچا وعدہ ہے اور اللہ سے زیادہ بات کا سچا کون ہو سکتا ہے شیطان کی عبادت کرنے والے مشرقین کا انجام بیان کرنے کے بعد رحمان کی عبادت کرنے والے اہل توحید کا انجام بیان کیا جا رہا ہے اور مشرقوں کے ساتھ شیطان کے جھوٹے وعدوں کے مقابلے میں معاہدین کے لیے اللہ تعالیٰ کے سچے وعدوں کا ذکر کیا جا رہا ہے اور اللہ تعالیٰ کے وعدہ سے زیادہ سچا وعدہ کس کا ہو سکتا ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطبہ دیتے تھے تو کہتے تھے اندق الحدیث کلام اللہ و خیر الحدی حدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم کہ سب سے سچی بات اللہ کی بات ہے اور سب سے اچھی ہدایت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی ہدایت ہے مسلم نسائی